السلام علیکم انٹیلیجنس ٹیسٹنگ یہ ہے آج کا موضوع سائیکولوجی کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے جب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کی بات کی جائے یا اگر کسی عام انجان شخص سے لیمین سے بات کی جائے ٹیسٹنگ کے بارے میں تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے آئی کیو ٹیسٹ کا اور پرسنالٹی ٹیسٹ کا عام لوگوں کے خیال میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں اور یا شخصیت کی لیکن آپ سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اور بھی بہت کچھ میجر کرتے ہیں اس سیشن میں ہم بات کریں گے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹیلیجنس ہے کیا جب بھی انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو کچھ سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیکھنا چاہتے ہیں اور جب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک عام سا سوال واٹ از انٹیلیجنس انٹیلیجنس ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کو بناتے ہوئے کسی بھی میجر کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹ کس چیز کو میجر کرے گا کس کنٹینٹ کو یا کس ڈومین کو کور کرے گا انٹیلیجنس کس چیز کا نام ہے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کس چیز کی آپ پیمائش کریں گے کیا انٹیلیجنس کوئی ایک چیز ہے ایک اوور آل ابلٹی ہے یا بہت سے چھوٹے چھوٹے اسکلس کا نام دوسرا سوال why do we try to understand intelligence آخر ہمیں ذہانت کو سمجھنے کی اور اس کو جانچنے کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ ذہین ہے کون زیادہ ذہین اور کون کم ذہین آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈینٹس جو ہیں تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور کون سے نہیں کون سے ذہین ہیں اور سیکھیں گے اور کون سے کم ذہین ہیں اور کم سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے پروفیشن کی بات کریں تو بھی definitely are looking for better workers اور خیال ہے کہ جو لوگ ذہین ہوں گے وہ اچھے ورکرز ہوں گے جو کم ذہین ہوں گے وہ کم اچھے ورکرز ہوں گے اور جو لوگ ذہین نہیں ہوں گے وہ اچھے ورکرز ہو ہی نہیں سکتے اور ایک اور سوال why can not we use the same measure for everyone آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ہی ٹیسٹ سبھی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے کہ کچھ ذہانتوں کے لیے یا کچھ ابلیٹیز کے لیے ہم کسی اور طرح کا ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور کسی اور ابلیٹی کے لیے کسی اور طرح کا ٹیسٹ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت ایک چیز نہیں وہ بہت سی چھوٹی چیز چھوٹی چیزوں پر مشتمل ایک فنامن کا نام ہے پھر ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ذہانت کی پیمائش کے لیے کیا وہ ویلڈ ٹیسٹ ہے کیا وہ ریلائبل ٹیسٹ ہے اگر ویلڈ ہے اور ریلائبل ہے تو ہی ہم ان پر ٹرسٹ کر سکیں گے اگر مجھے اپنی آئی کیو کی پیمائش کروانی ہے اور ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے تو مجھے ہچکچاہٹ ضرور ہوگی میں نہیں چاہوں گی کہ ایسا ٹیسٹ دوں جس کے بارے میں مجھے یہ شک ہی رہے کہ اس کے ریزلٹ صحیح بھی تھے یا کہ نہیں اور پھر ہم اس طرح کے اور بہت سے سوالات کا بھی سامنا کرتے ہیں مثلاً یہ کہ ذہانت کا ٹیسٹ اگر ایک دوسرے ملک میں بنایا گیا تو کیا ہم اس کو اپنے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں اگر ایک ٹیسٹ میں کسی اور ملک کے جھنڈے میں پائے جانے والے ستاروں کے بارے میں سوال ہے تو کیا پاکستان کا بچہ بھی اس سوال کا جواب صحیح دے پائے گا اور نہیں اور اگر اس کا جواب صحیح نہیں دے پاتا تو کیا وہ ایک ذہین بچہ کہلائے گا یا کم ذہین بچہ ظاہر ہے اس کے اسکور اس ٹیسٹ پہ کم آئیں گے اور وہ کم ذہین کہلائے گا لیکن کیا وہ کم ذہین کہلانے والا بچہ ذہین تھا یا واقعی کم ذہین اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جب ہم ذہانت کے ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں تھوڑا سا اگر ہم پرسنل لیول کے اوپر چلے جائیں تو کچھ سوالات ہیں جو اپنی ذات کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں مثلاً am I an intelligent person is intelligence about a skill specific skills اور a general that I possess یعنی کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں ایک ذہین شخص ہوں یا نہیں اور کیا جو ٹیسٹ میں استعمال کروں گی وہ کسی ایک ابلیٹی کی پیمائش کرے گا یا مختلف چھوٹی چھوٹی سی ابلیٹیز کی جانچ کرے گا ہاؤ ڈو observation جج یوزنگ مائی intelligent اور ناٹ ایک جانب تو ہم ٹیسٹ استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی شخص ذہین ہے یا کہ نہیں اور دوسری جانب ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ شخص ہے یا کہ نہیں تو ہمیں اپنی آبزرویشن کے ذریعے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ ذہین ہیں یا کم ذہین ہیں یا بالکل بھی ذہین نہیں ہے سو so, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ ایک کسی سیدھی سادی چیز کا نام نہیں ہے ذہانت ہو سکتا ہے کہ ایک کمپلیکس چیز ہو کیونکہ کسی ایک سوال کے جواب میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ذہانت کیا ہے اور ذہانت کس چیز پہ مشتمل ہے اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ذہانت کیا ہے اور کن کن چیزوں پہ مشتمل ہے تو پھر ذہانت کا ٹیسٹ بنانا بھی کوئی آسان عمل نہیں ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کس ڈومین کو کور کرتے ہوئے یہ ٹیسٹ ترتیب دیا جائے گا وہ کیا چیز ہے جس کی پیمائش ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ہم اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے تو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بھی ہم کلیئر نہیں ہو پائیں گے سب سے پہلے ذہانت کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ جانتے ہیں اگر ہم عام اور سادہ لفظوں کے بیان کرنے کی کوشش کریں تو ذہانت کا مطلب ہے کہ انسان پرابلمس کو سالو کر سکتا ہو اپنے سوشل ریلیشن شپس میں اس کی ذہانت جھلکتی ہو وہ آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کر سکے ایبسٹیکٹ آئیڈیاز کو منیپولیٹ کر سکے چیزوں کو ایڈ اور سبٹریکٹ اور ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتا ہو اسپیشل ریزنس کے بارے میں جانتا ہو اس کی سمجھ رکھتا ہو اسپیشل ریزننگ کے بارے میں اگر کوئی مسائل یا پرابلم اس کو دیے جائیں تو ان کو وہ حل کر سکتا ہو انسٹرکشنس کو فالو کر سکتا ہو اکیڈیمک اچیومنٹ میں اچھا ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی ذہانت کی انڈیکیشنس ہو سکتی ہیں اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں intelligence is the capacity to understand the world think rationally and use resources effectively when faced with challenges یعنی پیلمین کے الفاظ میں سب سے پہلے تو کوئی شخص ذہین تب کہلائے گا جب وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھ سکتا ہو اور دنیا ہم جانتے ہیں کہ اس میں انسان بھی ہے اور آبجیکٹس بھی اس کو ان کی سمجھ ہو ریلیشنس کی سمجھ ہو حالات کی سمجھ ہو اور پھر وہ ریشنلی سوچ سکتا ہو ریئلسٹک طریقے سے سوچ سکتا ہو لاجیکلی سوچ سکتا ہو حقائق پر مبنی اس کی سوچ ہو اور پھر اگر ضرورت پڑے اور مشکل حالات آئے تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں سے وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکے اپنے مسائل کو حل کر سکے اگر کسی شخص کو اپنے ارد گرد کی دنیا کی سمجھ نہیں ہے لوگوں کی سمجھ نہیں ہے رشتوں کی سمجھ نہیں ہے یا اس کے پاس مشکل حالات آئیں تو اس کو اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے مشکل میں سے نکلنا نہ آتا ہو تو اس شخص کو ہم ذہین شخص نہیں کہیں گے تو دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت کا ایک سوشل پہلو بھی ہے ایک اس کا کانکریٹ لاجیکل ریشنل پہلو بھی ہے اور ایک اس کا اکیڈیمک پہلو بھی ہے پچھلی دو صدیوں میں بہت سے ماہرین نفسیات اور دیگر ریسرچرز نے اور آتھرز نے ذہانت یا انٹیلیجنس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور مختلف طرح کی تھیریز پیش کی اور ذہانت کو بیان کیا اور مختلف تھیریز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جیسی کسی تھیریسٹ کی اپروچ تھی تو ذہانت کو میجر کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ اسی حساب سے بنائے گئے آپ سائیکولوجی کی اور سائیکولوجیکل um, ٹیسٹنگ کی جتنی ہسٹری سے واقف ہیں اس کے حوالے سے آپ یقیناً فرانسس گیلٹن کے نام کو نہیں بھولے شاید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک فارمل سینس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا ذکر کیا یا مینٹل میجرمنٹ کا ذکر کیا گیلٹن آپ کو یاد ہوگا کہ چارلز ڈابن کے کزن تھے خود بہت زیادہ ذہین شخص تھے بہت زیادہ انہوں نے لکھا بہت نئی نئی تھیریز بہت سے مسائل کے حل انہوں نے پیش کیے وہ خود کیونکہ ایک ذہین شخص تھے اور ایک ذہین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ ذہانت ایک انہیریٹڈ چیز ہے اور انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب ہیریڈیٹری جینیس بھی لکھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک روایتی یا ٹریڈیشنل سی سوچ تھی ذہانت کے بارے میں یعنی یہ کہنا کہ انٹیلیجنس جو ہے it runs in the family کیونکہ ان کے خاندان میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بہت سی اچیومنٹس کی اس لیے ان کی اس تھیری کو تقویت بھی ملی اور انہوں نے بہت وسوخ سے اس کے بارے میں لکھا بعد میں بہت سی اور تحقیقات ہوئی جسے معلوم ہوا کہ جینیٹکس کا ایک رول ہو سکتا ہے ذہانت میں لیکن نرچر کو یا انوائرمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین بچے اگر ان کو تربیت نہ ملے تعلیم نہ ملے تو ان کی ذہانت کو کبھی بھی پنپنے کا موقع نہیں ملتا دوسری جانب بہت ہی ایوریج ذہانت کے مالک لوگ اگر ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو زندگی میں وہ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں بہرحال گیلٹن کی کانٹریبیوشن کو ہم قطن نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک فارمل طریقے سے مینٹل ابلیٹیز کو میجر کرنے کی بات کی اور اس کے لیے مختلف طریقوں پر کام کیا گیلٹن نے ایک اور سوچ بھی پیش کی اور وہ یہ کہ ذہانت کا تعلق کسی انسان کے سر کے سائز کے ساتھ ہے and he propose that the size of the head is positively related with the amount of intelligence that a person has جتنا کسی کا سر بڑا ہوگا اتنا وہ زیادہ ذہین ہوگا اس کی پشت پہ یہ آئیڈیا بھی تھا کہ جتنا کسی کا سر بڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ بھی بڑا ہے اور جن کا دماغ بڑا ہے وہ زیادہ ذہین ہوں گے لیکن گالٹن کے اس آئیڈیا کو بعد کی کسی بھی ریسرچ سے کوئی امپیریکل سپورٹ نہیں ملی اور یہ معلوم ہوا کہ سر کے سائز کا ذہانت سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گیلٹن کی کانٹریبیوشن جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ کانٹریبیوشنس تھیں اور ماڈرن زمانے میں جو جس سوچ پر اور جس لائن پر کام کرتے ہوئے ذہانت پر کام کیا گیا گیلٹن کا نام اس میں ہمیشہ نمایاں رہے گا گیلٹن سے ریلیٹڈ ایک اور نام کیٹیل کا نام جو کہ امیرکن سائیکولوجسٹ تھے انہوں نے بھی مینٹل میجرمنٹ کے اوپر کام کیا اور انہوں نے مینٹل پروسیسز کی جانچ کے لیے اس کے پیمائش کے لیے ٹیسٹ بنانے کے اوپر بہت سی کانٹریبیوشنس کی جو ٹاسک انہوں نے اپنے زمانے میں بنائے ان میں اس طرح کی چیزیں مہیا کی جاتی تھی جیسے کہ reaction time of vision and hearing weight discrimination اور ورڈ ایسوسیشن ان ٹیسٹوں کو ذہانت کے ٹیسٹوں کے طور پر تو ایسا استعمال نہیں کیا گیا لیکن ٹیسٹوں کی کنسٹرکشن میں اور ان کی ترتیب میں اکٹیل کے کانٹریبیوشنز بھی ہمیشہ اہم خیال کیے جاتے ہیں ماڈرن انٹیلیجنس ٹیسٹوں میں اور انٹیلیجنس کے بارے میں جو ماڈرن سوچ ہے اس میں ایک شخص کا کام شاید سب سے نمایاں ہے اور وہ ہے بینے آپ جانتے ہیں کہ بنے فرینڈ سائیکولوجسٹ تھے جنہوں نے انیس سو پانچ میں پہلا پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنایا یا اس کو کہہ لیجیے کہ بینے نے اپنا اسکیل بنایا اس وقت بنیادی مقصد اسکیل کو بنانے کا یہی تھا کہ ذہین بچوں میں اور مینٹلی ریٹارڈ بچوں میں تمیز کی جائے جو بچے کم ذہین تھے یا ریٹارڈ تھے ان کو ذہین بچوں سے الگ کیا جائے اور ان کو ریمیڈیل ایجوکیشن دی جائے اور جو بچے اسکیل کے مطابق ذہین پائے جائیں ان پہ دوسرے طریقے سے محنت کی جائے تاکہ وہ نارمل اسکول میں نارمل طریقے سے اپنی اچھی اچیومنٹ دکھا سکیں بین کا اسکیل آج بھی استعمال ہوتا ہے مختلف ریویژنس کے بعد اس کی ماڈرن شکل ہم آج بھی دوسرے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں نمایاں طور پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن مختلف سائیکالوجسٹ کے بنائے ہوئے جو ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تھیرسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے یا آتھرز نے ذہانت کو کس طرح سے سمجھا ہے اور کس طرح سے بیان کیا ہے ایک سب سے پہلا سوال اور بالکل شروع میں اٹھنے والا سوال یہی تھا کہ کیا ذہانت ایک جنرلبلٹی ہے یا مختلف ابلیٹیز پر مشتمل کسی ایک چیز کا نام جنرل ابلیٹی سے مراد یہ ہے کہ ذہانت ایک ایسی ابلیٹی یا ایک ایسی اہلیت ہے جو انسان کی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں میں دکھائی دے گی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذہین ہے تو وہ اپنی پڑھائی میں بھی اپنی ذہانت دکھائے گا ایتھلیٹکس میں جائے گا تو وہاں پر بھی ذہین ثابت ہوگا کوکنگ میں جائے گا تو بھی ایک ذہین کوک ثابت ہوگا دوسری جانب کچھ سائیکولوجسٹ کا اور آتھرس کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ زندگی کے ایک پہلو میں تو بہت ذہانت کے مالک دکھائی دیتے ہیں اور دوسری جانب ان میں ذہانت کا دور دور سے کوئی شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا مثال کے طور پہ بہت سے ایسے بڑے عظیم سائنسدان ہوں گے جو اپنی لیبورٹری میں تو بہت بڑے سائنسدان تھے بہت ذہین سائنٹسٹ تھے اور ذہین ریسرچر تھے لیکن دوسری جانب اپنے ذاتی تعلقات میں یا سوشل لائف میں شاید ذہین ہونا تو دور کی بات ہے وہ کسی ریٹارڈیشن کے لیول پہ تھے کیونکہ ان کے سوشل ریلیشن جو تھے بالکل ناکام ثابت ہوئے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذہین پینٹر ضروری نہیں ہے کہ ذہین سنگر بھی ہو یا ایک ذہین سنگر ایک ذہین کک بھی ہو اسی سوچ پہ کام کرتے ہوئے جس شخص کا ہمیں نام سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے وہ ہے نے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس میں بھی کچھ کانٹریبیوشن کی اور فیکٹر انالیس کے ساتھ ان کا نام ہمیں جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اسپیئر مین نے مختلف لوگوں کو جب آبزرو کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ایک ٹیسٹ میں ذہانت کے ٹیسٹ میں اچھا اسکور لیتے ہیں وہ عام طور پہ دوسرے ٹیسٹوں میں بھی اچھا اسکور لیتے ہیں یہیں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا اور اس کو پرپوز کیا کہ ذہانت جو ہے ایک جنرل ابلیٹی کا نام ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے اسپیئر مین برٹش سائیکولوجسٹ تھے اور انہوں نے فیکٹر استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ دو طرح کے فیکٹرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو کہ انڈیویجل ڈفرینس کا باعث ہو سکتے ہیں ایک تو جی فیکٹر اور ایک ایس فیکٹر جی فیکٹر یا جنرل فیکٹر سے مراد ہے جنرل انٹیلیجنس اور ایس فیکٹر سے مراد ہے اسپیسیفک فیکٹر یا اسپیسیفک انٹیلیجنس جی فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ذہانت جس کو وہ جی فیکٹر کا نام دیتے ہیں ایک جنرلائز جنرلبلٹی ہے تو ذہانت کسی ایک شعبے تک یا ایک اسکل تک محدود نہیں ہے دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس اسپیسیفک ابلیٹیز بھی ہوتی ہیں جنرل ابلیٹی جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے اور اسپیسیفک ابلیٹی اسپیسیفک اسکل یا اسپیسیفک ابلیٹی ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اس لیے اسپیئر مین کا خیال یہ تھا کہ ذہانہ جو ہے وہ ایک جی فیکٹر چیز ہے یعنی جنرل ابلیٹی ہے بعد میں آنے والے ریسرچرز نے اور آتھرز نے اس چیز سے اختلاف کیا گو کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز سے اتفاق بھی کیا لیکن ہمیں زیادہ ایسی اپروچز اور ایسے ماڈلس ملتے ہیں جنہوں نے اپنی آلٹرنیٹ سوچ پرپوز کی اور جنہوں نے بتایا کہ نہیں ذہانت ایک جنرل فیکٹر نہیں ہے ایک جنرل چیز یا جنرل ابلٹی نہیں ہے بلکہ یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں یا ابلیٹیز پر یا مینٹل فیکٹرز پر مشتمل چیز کا نام ہے تھون ڈائک نے اسی حوالے سے اپنا نظریہ پیش کیا اور انہوں نے بات کی سوشل انٹیلیجنس کی تھون ڈائک اسپیئر مین کی تھیری سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ذہانت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک فیکٹر کے طور پہ یا ایک جنرل چیز کے طور پہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے اور اس کو اس کی طرح سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے تھونڈا کے خیال میں تین ڈویژن جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں انٹیلیجنس میں یعنی انٹیلیجنس کا جو تصور ہے یا جو کانسیپٹ ہے وہ تین ڈویژنس کا احاطہ کرتا ہے وہ تین ڈویژنس کیا ہیں social intelligence abstract intelligence and concrete intelligence تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو نام سے ہی ہو جائے گا انٹیلیجنس کا ایک پہلو سوشل ہے ایک ایبسٹریکٹ ہے نہ دکھائی دینے والا اور ایک کانکریٹ دکھائی دینے والا سالڈ سامنے موجود social social intelligence one to understand and manage relationships ذہانت کا ایک پہلو سوشل پہلو ہے یہ وہ پہلو ہے جس کی مدد سے ہم اپنی سوشل ریلیشن شپس کو قائم کرتے ہیں ان کو اچھا بناتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہیں اگر کوئی شخص اپنے سوشل ریلیشن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کو کسی پوزیٹو مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا تو ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ وہ شخص سوشل انٹیلیجنس کا مالک نہیں ہے abstract intelligence abstract intelligence enables one to understand and manage ideas such as algebra mathematics اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس سے ایک درجہ ہائر ہے ایبسٹریکٹ ابلیٹی سے مراد ہے کہ چیزوں کی ایبسنس پہ ان کے بارے میں سوچ سکتا آپ اگر الجبرا کی اکویشن سالو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس ہے اگر آپ کوئی نظریہ بنا سکتے ہیں کسی تھیری کو سمجھ سکتے ہیں یا خود سے کوئی نیا آئیڈیا پیش کر سکتے ہیں تو آپ ایٹ انٹیلیجنس کے مالک ہوں گے لیکن آپ نے ضرور ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو الجبرا کی الف بے سے واقف نہیں ہوتے اور اس کو سیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے ایبسٹیکٹ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرنا ان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ ابلٹی ان میں کم ہو لیکن شاید ہمارے پاس کوئی فارمولا اس کے بارے میں نہیں ہے اور تیسرا ڈویژن ہے concrete intelligence which enables us to manage concrete and mechanical and ideas for example accounting economics architecture banking etcetera اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ میں اکاؤنٹنگ میں فائنینس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ شاعری بہت اچھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ڈرائنگ تو اس تھیری کے مطابق انٹیلیجنس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ابلٹی ہے یعنی اگر آپ میتھمیٹکس میں اچھے ہیں تو آپ اکاؤنٹنٹ بھی اچھے ضرور ہوں گے اور آپ آرکیٹیکٹ بھی بہت اچھے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ابلٹی یا آپ کی انٹیلیجنس کسی ایک شعبے میں زیادہ بڑھ چڑھ کے دکھائی دے اسی طرح کی ایک اور اپروچ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تھرسٹن کی تھیری یا تھرسٹن کا دیا ہوا ماڈل تھرسٹن نے بنیادی طور پہ بات کی پرائمری مینٹل ابلیٹیز کی وہ بھی ایک امیرکن سائیکولوجسٹ تھے اسپیئرمین کی تھیری سے وہ اس طرح سے گری نہیں کرتے تھے ان کے خیال میں ذہانت بہت سی چھوٹی چھوٹی بنیادی ابلیٹیز پر مشتمل ایک چیز کا نام ہے ذہانت کو ایک چیز یا ایک جنرل فیکٹر نہیں ہے یہ مشتمل ہے پرائمری ابلیٹیز پہ تھرسٹن پرائمری مینٹل ابلیٹیز پہ جب کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھی تھے اور اس میں ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی شامل تھی انہوں نے اس حوالے سے ٹیسٹ کے کچھ سیٹس بنائے اور چھپن ٹیسٹ بنائے ایسے سیٹ کی فارم میں جن کی مدد سے وہ انبلٹیز کی شناخت کر سکتے تھے اور ان کی نشاندہی کر سکتے تھے الٹیمیٹلی جب انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنی ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے جب انالیس کیا تو they came up with seven primary mental abilities اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیئرمین نے جنرل ابلیٹی کی بات کی اس کے بعد کچھ لوگ دو ابلیٹیز کی بات کر رہے ہیں کچھ تین کی اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیون پرائمری مینٹل ابلیٹیز سات ابلیٹیز کیا ہے verbal comprehension and ability to understand and define words اگر کوئی شخص الفاظ کو سمجھ سکتا ہے ان کو ڈیفائن کر سکتا ہے تو وہ وربل کمپریہنشن کا مالک ہے اس سے ریلیٹڈ دوسری ابلیٹی ہے ورڈ فلوئنسی اینڈ ابلیٹی اور speed of thinking of verbal material such as rhyming اور naming word in a category اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وربل کمپریہنشن سے ذرا سا ہائر درجہ ہے ایک تیسری ابلیٹی ہے اسپیشل اسپیشل ویژلائزیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے space related visualization ability to recognize and manipulate objects اور things in three dimensions such as drafting and blueprint reading جو لوگ ڈرافٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں یا جو بلو پرنٹس یا لے آؤٹس بنے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ فلو چارٹس بنانے میں اور پڑھنے میں بہت کمال رکھتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسپیشل ویژلائزیشن میں اچھے ہوتے ہیں perceptual speed and to quickly perceive and detect the visual and differentiate between the and difference between designs perceptual speed سے مراد ہے کہ کس تیزی کے ساتھ آپ کا پرسپچل پروسیس کام کرتا ہے کتنی تیزی سے آپ کتنے کوکلی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی ڈیزائن کے مختلف ایسپیکٹس مختلف ڈیزائن کی سملیرٹیز مختلف ڈیزائنز میں چھپی ہوئی چیزیں کچھ لوگوں کو آپ کوئی ڈیزائن دکھائیے یا کوئی لے آؤٹ دکھائیں یا کوئی اسٹرکچر دکھائیں کوئی پلان دکھائیں کسی بلڈنگ کا یا برج کا تو ان کے لیے وہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور کچھ لوگوں کو کوئی بھی پلان ڈرا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس طرح کے لوگوں میں پرسپچل اسپیڈ جو ہے وہ اچھی موجود ہوتی ہے reasoning and inductive reasoning logical ability of driving general ideas from specific information جب ہم کسی ایک آئیڈیا کو کسی دوسری سچویشن پہ اپلائی کر سکیں ایک اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن سے ہم دوسری جگہوں پہ اس کی اپلیکیبلٹی کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی ریزننگ uh, ہم میں پائی جاتی ہے ایک اور ابلٹی جو کہ پرائمری مینٹل ابلٹی ہے اس تھیری کے مطابق اس کا تعلق ہے نمبرس کے ساتھ نمبرس اور arithmetic ability capability of doing work easily on numbers such as doing simple arithmetic task fast and rapidly آپ نے دیکھا ہے اور یہ بہت کامن چیز ہے سب لوگ نمبرز میں اور ارتھمیٹک میں اتنے اچھے نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پرائمریبلٹی ہے جو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں کم ہوتی ہے ایبسنٹ یا زیرو ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا تو اگر لوگ نمبرس کو اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں مینپولیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں تو ان میں یہ ابلٹی پائی جاتی ہے ساتویں ابلٹی ہے میموری اینڈ ابلٹی اور capacity of remembering and retaining the material such as words letters and ability to recall and associate different words memory سے مراد ہے کہ جو انفارمیشن دی گئی جو آپ نے چیزیں سیکھی وہ آپ کی میموری میں اسٹور بھی ہوں اور پھر ان کو جب ضرورت پڑے تو اس انفارمیشن کو آپ ریکال کر کے استعمال بھی کر سکتے ہو چنانچہ اس ماڈل کے مطابق ذہانہ جو ہے وہ سات پرائمری ابلیٹیز پر مشتمل ہے اور یہ ایبلٹیز جو ہے ہر کسی شخص میں ہو سکتی ہیں اور مختلف کوانٹیٹیز یا مختلف اماؤنٹس یا مختلف ایکسٹینٹ تک پائی جا سکتی ہیں اور ہم اپنی آبزرویشن سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ ابلیٹیز مثلاً ریتھمیٹک کی ابلیٹی شاید ہے ہی نہیں لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں سائیکالوجی میں نیچر اور نرچر کا سوال ہمیشہ زیر بحث رہا ہے اور آج اس چیز میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ چیزیں نیچر سے یا جینیٹکس ہمیں ملتی ہیں وہیں پہ بہت سی چیزیں نیچر سے یا ماحول سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کم ابلٹی والے لوگ بھی اچھا ریتھمیٹکس سیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو شروع میں میتھس نہیں آتا تھا اگر ان کو اچھے طریقے سے پڑھایا جائے تو وہ میتھمیٹکس کرنا سیکھ جاتے ہیں اور یہی چیز ووکیبلری پہ بھی ثابت آتی ہے کچھ لوگ اتنے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے ان کو الفاظ پہ اتنا اچھا عبور حاصل نہیں ہوتا لیکن بار بار کی پریکٹس کے بعد یہ عبور جو ہے اس کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے اور پہلے سے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے کچھ ماہرین نفسیات کے خیال میں ذہانت کو چھوٹی چھوٹی ابلیٹیز پہ یا ایک ابلیٹی پر ہم نہیں دیکھ سکتے ذہانت کچھ لوگوں کے خیال میں جن میں سب سے نمایاں نام جو ہے آر بی کیٹیل کا ہے ذہانت دو طرح کی ہوتی ہے کرسٹلائز اور crystalline intelligence and fluid intelligence یعنی ہر شخص کے پاس شاید یہ دونوں چیزیں کیٹیل کے کہنے کے مطابق موجود ہیں کیسی ہے کس حد تک ہے یہ ویری کر سکتا ہے کیٹیل نے اپنی بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد اور آبزرویشن کے بعد انہوں نے پرپوز کیا کہ انٹیلیجنس جو ہے ان دو طرح کی ہوتی ہے اور کرسٹلائز انٹیلیجنس کے تحت جو کام ہم کر سکتے ہیں اور فلوئڈ انٹیلیجنس کے تحت جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا اپنا ایک علیحدہ ڈومین بھی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹلائز انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے the capability of using information that has been learned through experience اپنے علم سے اپنے تجربے سے آبزرویشن کے ذریعے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے سالہ سال کے ایکسپیرئنسز کے بعد اسکلس بھی سیکھتے ہیں مختلف ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بھی سیکھتے ہیں مختلف آرٹ سیکھتے ہیں مسائل کو حل کرنے کی اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں اور یہ ورک کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں چیزیں ایکومولیٹ ہوتی جاتی ہیں یہ ہماری ذہانت کا ایک کرسٹلائزڈ حصہ بنتی جاتی ہیں ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارا تجربہ بڑھتا ہے ہمارے اسکلز بہتر ہوتے ہیں ہمارے ایکسپیرئنس ہماری اسٹریٹجیز ہماری ٹیکنیکس زیادہ ہوتی جاتی ہیں تعداد میں زیادہ ریفائن بھی ہو جائے ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ شارپ بھی اور یہاں سے آپ اگر آپ سوچیں تو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں دو لفظ and intelligent and we do not use them interchangeably we know that there is a difference between wise and intelligent wise ہم عام طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کو وائز کہتے بچوں کو ہم وائز نہیں کہتے بچوں کو ہم انٹیلیجنٹ کہتے جس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزڈم جو ہے وہ ایج کے ساتھ آتا ہے اور ایج کا مطلب عمر کے بڑھتے ہوئے سال نہیں ہے ایج سے مراد جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ تجربہ تجربے کے ساتھ زیادہ آبزرویشن کے ساتھ زیادہ ایکسپیرئنس کے ساتھ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس بڑھتی ہے اور اس طرح کی انٹیلیجنس ہمارے کام آتی ہے ناول قسم کے مسائل کے حل کے لیے ہم کسی اپنے ادارے کی صورت حال کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کسی شخص کے ذاتی یا سائیکولوجیکل پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرسٹلائز انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے انوکھے پریکٹیکل فیزیبل حل جو ہیں وہ تجویز کر سکتے ہیں اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کرسٹلائز انٹیلیجنس جو ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے انٹیلیجنس کی دوسری قسم عمر کے ساتھ بڑھتی نہیں ہے بلکہ شاید اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے دوسری ٹائپ کی انٹیلیجنس ہے فلوئڈ انٹیلیجنس ہماری ذہانت کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم نے تعلیمی اداروں سے کتابوں سے سن کے اور سیکھنے کے عمل کے تحت حاصل کیا مثلاً آپ کی وکیبلری آپ کا میتھمیٹکس اس طرح کی ابلیٹیز جو ہیں کمپریہینشن یہ چیزیں ہم نے سیکھی ایک خاص پروگرام کے تحت محض کسی عمر گزرنے کے تجربے کے تحت ہم نے یہ نہیں سیکھا لیکن باقاعدہ طور پہ ہم نے سیکھا یہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں یہ بھی ہم پرابلم سالونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کی نیورولوجیکل کیپبلٹیز کا بھی دخل ہے کس ابلیٹیز کے ساتھ پیدا ہوئے اس کا بھی ہاتھ ہے اور it reflects information processing capabilities reasoning and memory according to Feldman تو فیلمن کے خیال میں اس میں میموری بھی شامل ہے آپ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں اور کیسے ریزننگ استعمال کرتے ہیں وہ ہماری فلوئڈ انٹیلیجنس ہے لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ شاید کمی آ سکتی ہے لیکن دوسری طرف کرسٹلائز انٹیلیجنس جو ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے کرسٹلائز اور فلوئڈ انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے this is one of the modern concept of intelligence اب جہاں پہ ماہرین نفسیات نے سات ابلیٹیز دو ابلیٹیز ٹائپس آف انٹیلیجنس کی بات کی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور سائیکولوجسٹ اور سائیکومیٹریشنس ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسے فیکٹرز کی نشاندہی کی جو کہ ذہانت کی بیس پہ موجود ہے مثال کے طور پہ گلفرڈ نے جو فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے وہ 150 کے لگ بھگ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کے خیال میں ذہانت کی بیس پہ وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں چنانچہ ذہانت ان کے مطابق کسی ایک چیز یا دو یا چار چیزوں کا نام نہیں بلکہ شاید وہ ایک سو پچاس کم از کم ایسی ابلیٹیز یا فیکٹرز ہیں جو مل کے ذہانت کو بناتے ہیں گلفٹ کے خیال میں intelligence is the result of three things the interaction of three things operations contents and products ان کے خیال میں آپریشنس کانٹینٹس اینڈ پروڈکٹس جس کی انہوں نے فردر لسٹ بھی ہمیں دی ان کے آپس کے انٹریکشن سے آپس کے میل جول سے اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے عمل کے تحت ہمارے پاس ذہانت آتی ہے آپریشن سے کیا مراد ہے operations it is the potential of different ways of thinking including evaluation convergent thinking divergent thinking memory retention memory recording and cognition operation سے بنیادی طور پہ مراد وہ آپریشنز ہیں جو کہ ہم اپنی تھنکنگ کے عمل میں استعمال کرتے ہیں مثلا یہ کہ آپ چیزوں کو اپنی میمری میں کیسے محفوظ رکھتے ہیں میمری میں ریکارڈ کس طرح سے ہوتی ہیں آپ ان کو کوڈ اور ری کوڈ کیسے کرتے ہیں چیزوں کی ایویلویشن کیسے کرتے ہیں ان کو اسیس کیسے کرتے ہیں چیزوں کو آپس میں کمپیرزن کیسے کرتے ہیں آپ کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کو اور لیٹرل تھنکنگ کو کیسے استعمال کرتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کا سامنے آسان سا جو حل ہے اس کے بیونڈ بھی آپ سوچ سکتے ہیں یا کہ نہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ کیا دو اور دو کبھی ایک ہو سکتے ہیں یا ایک اور ایک ایک ہو سکتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں لیکن اگر ایک شخص جو کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کو استعمال کرتا ہے اور لیٹرل سوچ کو استعمال کرتا ہے وہ کہے گا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہاتھ پہ گندم کی دو ڈھیریاں ہوں اور دوسرے ہاتھ پہ بھی گندم کی دو ڈھیریاں ہوں تو دو یہاں پہ اور دو یہاں پہ اور جب آپ ان کو ملا دیں تو وہ ایک بن جائے گی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں عام طور پہ دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں دو اور دو ایک نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی شخص اپنی سوچ کو استعمال کرے تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی سچویشن کے بارے میں سوچ لے گا جہاں پر دو اور دو ایک بھی ہو سکتے ہیں تو جب ہم آپریشنس کی بات کر رہے ہیں ذہانت کے حوالے سے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ابلیٹیز کو اور اس طرح کی سوچ کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپریشنس کو استعمال کر رہے ہیں دوسری چیز اس کے حوالے سے جو ہمیں گلفر نے بتائی وہ ہیں کانٹینٹس یعنی سوچ کے اور پھر ذہانت کے کانٹینٹس کیا ہیں potential of what we think about something contents include visual symbolic semantic and behaviour یعنی اس کے جو کانٹینٹس جن چیزوں پہ یہ مشتمل ہے وہ ویژل بھی ہو سکتے ہیں وہ سمبولک بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں الفاظ پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور بہیویئر سے تعلق رکھنے والے یا بہیویئر بھی ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز انہوں نے جو بتائی وہ ہے پروڈکٹس یعنی ان تمام چیزوں کی جب انٹریکشن ہوئی تو پروڈکٹس کیا ہے ہمارے پاس آپریشنس ہیں کانٹینٹس ہیں ان کی پروڈکٹ کیا ہے product the results obtained by applying certain operation contents اور the ability of thinking in certain manner about a certain thing products include units classes relations systems transformation and implication یعنی ہم جب سوچ کے عمل کو ذہانت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کچھ کانٹینٹس بھی ہوتے ہیں کچھ آپریشنز بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور گلفٹ کی تحریر کے مطابق ان سبھی چیزوں کی انٹریکشن کے نتیجے میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہماری ذہانت بہت سی ابلیٹیز پہ مشتمل ذہانت یا یوں کہہ لیجیے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور کانٹریبیوشن جو ہے ہمارے سامنے وہ ہے گارڈنر کا ہا گارڈنر انہوں نے کہا کہ ذہانت ایک چیز کا نام نہیں ہے ذہانت ملٹیپل ابلٹیز کا نام ہے انہوں نے بات کی ایٹ انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنسز ہاوڈ کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری کے مطابق ذہانت جس کو ہم عام طور پہ ذہانت یا انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ آٹھ قسم کی چھوٹی چھوٹی لیول پہ کمبائنڈ ہو کر بڑی ذہانت کو یا مین ذہانت کو بنانے والی آٹھ بیسک انٹیلیجنس کا ذکر انہوں نے کیا ان کے حساب سے یا ان کے کہنے کے مطابق آٹھ طرح کی ذہانت ہم میں پائی جاتی ہے linguistics logical mathematical spatial intelligence musical intelligence bodily kinesthetic interpersonal intelligence intrapersonal intelligence and naturalistic intelligence اگر آپ غور کریں تو کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہر تھیریسٹ نے اپنی تھیری میں شامل کی ویسٹرن وربل ابلٹی یا میتھمیٹکس اور اسپیشل ریزننگ یا اسپیشل ابلٹی تو اکثر جو ماڈلس ہیں ذہانت کے ان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ الفاظ پہ یا زبان دانی پہ زور دیا گیا نمبرس پہ ارتھمیٹک پہ اور میتھمیٹکس پہ زور دیا جاتا ہے اور اسپیشل ریزننگ پہ اور ایبسٹیکٹ تھنکنگ پہ تو تقریباً شاید سبھی تھیرسٹ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ذہانت کا ایک حصہ ہے لیکن آپ گارڈنر کے ماڈل میں آپ دیکھیے کہ اس میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس کی بات کی گئی ہے انٹراپرسنل کی بات کی گئی ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس اور میوزیکل انٹیلیجنس کی بھی بات کی گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈیلی یا کانسٹک انٹیلیجنس کی بھی بات کرتے ہیں اگر ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں آبزرویشن کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی کچھ لوگ باڈیلی یا ابلٹی میں خاصے اچھے ہوتے ہیں کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کی ایک ایک ان میں پریپیئرنیس ہوتی ہے ایک فاسٹنیس ہوتی ہے ایک انرجی ہوتی ہے فزیکل اور کینستھیٹک نیچر کی کچھ لوگ نیچرلسٹک سینس میں بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ کا میوزیکل کوشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے کانوں کو میوزک کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی دھن کو سن کے دوبارہ سے بغیر دوبارہ سنے ہوئے خود سے دہرا سکتے ہیں اور انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل انٹیلیجنس بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک نیا پہلو ہے جس کا اور لوگوں نے شاید اس طرح سے ذکر نہیں کیا سوشل انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی اور لوگوں نے بات کی لیکن گارڈنر نے اس میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس کو الگ رکھا ہے اور انٹراپرسنل کو الگ انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا تعلق ہے انسان کے انٹرپرسنل ریلیشنس کے ساتھ یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو انٹیلیجنس کا یہ پہلو جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس جس کو ہم اگر ماڈرن سوچ کے مطابق دیکھیں تو ہم اس کو شاید اموشنل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنا اپنے جذبات کو سمجھنا اپنی اموشنالٹی سے واقف ہونا اور اپنے ریئیکشن سے واقف ہونا اور اپنے جو اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتے ہیں ان سے آگاہی یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتی ہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈنر نے اپنی تھیری کے مطابق ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ آٹھ طرح کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہم ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں and and once again the to which these intelligence are present their presence اور absence this is a question that can be debated upon ایک اور دلچسپ تھیری جو کہ انٹیلیجنس کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے برگ کی تھیری انہوں نے ایک ٹرائی ڈائمینشنل یا تھری ڈائمینشنل یا ٹرائیارکک ایک ماڈل پیش کیا جس کے مطابق ذہانت جو ہے وہ تین کمپوننٹس پر مشتمل ہے تین چیزیں مل کے انسان کی ذہانت کو ایک شیپ دیتی ہیں analytic intelligence creative intelligence and practical intelligence آپ دیکھیے اینالٹک کریٹو اینڈ پریکٹیکل تین مختلف چیزیں ہیں انٹیلیجنس کا وہ پہلو جس کے تحت آپ چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں لاجک استعمال کر سکتے ہیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایسی ابلیٹی ہے جس کا اور تھیرس جو ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کا ایک اہم حصہ ہے پھر کریٹو انٹیلیجنس انسان کی کریٹیوٹی نئی سوچ جدت novel ideas unique ideas painting art بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ کریٹو انٹیلیجنس میں شامل ہیں لیکن ایک چیز جس کا شاید آپ کو اور جگہوں پہ ذکر نہیں ملا وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس اسٹرن ورک کا ایک ایسا آئیڈیا تھا جس کو بہت پاپولیرٹی بھی حاصل ہوئی ہے اور جس کی ہمیں ایک پریکٹیکل اپروچ بھی دکھائی دیتی ہے اسٹرنبرگ کا خیال یہ تھا کہ جو روایتی ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کے لیے وہ ذہانت سے زیادہ اکڈیمک سکسیس کو میجر کرتے ہیں کسی شخص نے اسکول میں جو کچھ سیکھا اور جتنا اچھا سیکھا اس کا اثر ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ ہوگا اگر آپ نے میتھمیٹیکل جو پرابلمس ہیں وہ حل کرنا اسکول میں سیکھ لیا میتھمیٹیکل ابلیٹی کو آپ کی اسکول کے ٹیچرز نے اور اسکول کے سسٹم نے بہت جلا بخشی تو زیادہ امکان ہے کہ جب آپ آئی کیو ٹیسٹ کریں گے تو اس میں میتھمیٹیکل ابلیٹی والے سوالات آپ بہت اچھی طرح سے حل کر لیں گے اسی طرح سے لاجک اور ریزننگ کو استعمال کرنے والے پرابلمس اگر اسکول میں آپ کو حل کروائے جاتے ہیں تو بھی آپ کو مدد ملے گی ٹیسٹ میں ان آئٹمس کو حل کرتے ہوئے لیکن اسٹرنبرگ کا خیال ہے کہ عملی زندگی میں اور پروفیشنل لائف میں اکیڈیمک سکسیس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ پریکٹیکل انٹیلیجنس اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسٹرنبرگ کا بھی یہ خیال تھا کہ ہاں ڈیفینیٹلی جو پروفیشنلی سکسیسفل لوگ ہیں وہ بھی آئی کیو ٹیسٹ پہ شاید اچھا ہی پرفارم کریں گے لیکن اور یہ بھی کہ وہ اکیڈیمک سکسیس میں بھی شاید اچھے ہوں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ جو اکیڈیمک سکسیس میں بہت اچھے ہیں یا اکیڈیمکلی بہت سکسیزفل ہیں وہ پروفیشنل لائف میں بھی سکسیزفل ثابت ہوں ان کا خیال تھا کہ ذہانت کا جو تیسرا پہلو ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس دراصل وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پروفیشنل سکسیس کے لیے یا بزنس سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے کام میں یا اپنے بزنس میں یا اوور آل سکسیس ان لونگ میں جو چیز درکار ہے وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس اسٹینبرگ کے خیال میں practical intelligence result from the observation of others behaviour unlike academic success that result from knowledge of a particular information base obtain from reading and listening practical intelligence جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی پریکٹیکل انٹیلیجنس آپ کو تجربے سے اور دوسروں کی آبزرویشن سے حاصل ہوتی ہے اسٹین برگ کا خیال یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے تینوں پہلو جو ہیں وہ اینالیٹک کریٹو پریکٹیکل اہمیت رکھتے ہیں لیکن بزنس سکسیس میں اپنی ڈیلی لیونگ کی سکسیس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور طریقہ ہے انٹیلیجنس کو جانچنے کا یا اس کو سمجھنے کا لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل انٹیلیجنس امپورٹنٹ ہے ایک ماڈرن اپروچ ایسی بھی ہے جس میں انٹیلیجنس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور اس کے بجائے اموشنل انٹیلیجنس کا کانسپٹ دیا گیا یعنی ہم اس میں آئی کیو یا انٹیلیجنس کوشنٹ کے بجائے اموشنل کوشنٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کسی شخص کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص کتنا اہل ہے یا نہیں ہے ہمیں کسی روایتی آئی کیو ٹیسٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص اموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے بہت سے لوگوں کا نام اموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے اہم ہے لیکن سب سے پرومیننٹ نام ہے گولمن کا اور ان کا یہ خیال ہے کہ اموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے emotional intelligence according to Goleman is about ability to go along with others accurate assessment evaluation expression and regulation of emotions have certain under skills and the skills stem from emotional intelligence emotional intelligence جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی انسان اپنے ریلیشن شپس میں اپنے جذبات کے اظہار میں جذبات کے کنٹرول میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں ایمپتھی میں کتنا اچھا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ اپنے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں ان سے آگاہ ہوتے ہیں دوسروں کے جذبات سے بھی واقف ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوں گے ان کے لیے ایمپتی یا دوسروں کے جذبات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ صحیح وقت پر صحیح جذبات کا اظہار صحیح طریقے سے اظہار یہ بھی اموشنل انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتا ہے تو اس نئی اپروچ کے مطابق ہم اگر روایتی ٹیسٹ جو آئی کیو کے ٹیسٹ ہیں ان کو استعمال نہ کریں اور اموشنل انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص ذہین ہے کتنا ذہین ہے یا ذہین نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا سیلف اویئرنیس یا اپنے جذبات سے آگاہی بھی بہت اہم ہے دیکھنے میں ایک بہت سمپل اور سادہ سی بات ہے لیکن آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ جب لوگوں کو اس حوالے سے آبزرو کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو خود اپنے جذبات پہ کوئی قابو نہیں ہوتا کس وقت کس ایموشن کا اظہار کرنا ہے یا اس کو ہولڈ بیک کرنا ہے کس وقت غصہ ظاہر کرنا ہے یا نہیں ظاہر کرنا یا کتنے غصے کا اظہار کرنا ہے یہ ایک انسان کی انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتا ہے اگر کسی شخص کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہے اس کو دوسروں کے جذبات کا اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کے اسکل سے آ رہی ہے نہ اس کو سیلف اویئرنیس ہے نہ اس میں سمپتی ایمپتی جو ہے وہ پائی جاتی ہے چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے مختلف ماڈلس انٹیلیجنس کے بارے میں موجود ہیں تو پھر انٹیلیجنس کو میجر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ بنائے جائیں گے وہ بھی مختلف طرح کے ہوں گے اور مختلف طرح کی ابلٹی کی پیمائش کریں گے کسی میں ایک چیز کو ایک جنرل فیکٹر کو میجر کیا جائے گا اور کسی میں مختلف طرح کی مختلف ابلیٹیز کو اور مختلف پرائمری فیکٹرز کو اسیس کیا جائے گا آئندہ لیکچرز میں ہم ایک ایک کر کے مختلف ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ زیادہ کامنلی اور زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ کون سے ہیں ان کی کیا خوبیاں ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن کن پاسبل شارٹ کمنگ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ